دین میں ہے اور دین یہ ہے کہ اللہ کے حکم کو ماننا اور ماننا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے پر اب اللہ کے حکم کو ماننے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے پر چلنے کے لیے سب سے پہلے جن کو چاہیے وہ ہے دل میں اللہ کی بڑائی کی یقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے عظمت کو داخل کرنا ماننے اور نہ ماننے کا نام دین ہے یعنی اما تاکم الرسول فخو وما نہ فنگتا بس اللہ کے حکم کو اللہ کے حکم کے اعتبار سے ماننا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بحیثیت سنت کے ماننا جس کو کرنے کو کہا کرنا جس سے منع کیا اس سے روکنا اسی کا نام ہے دین اب اگر دین پر چلے تو اللہ تعالیٰ کیا دیں گے دین کی شروع قرآن سے اب قرآن کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ قرآن ایسی کتاب ہے جن کے بارے میں کوئی کسی قسم کی شک و شبہ کی گنجائش ہے نہیں اور اس کی طرح کوئی کوئی کتاب لا بھی نہیں سکیں گے اللہ نے خود ہی فرمایا کہتے ہیں اگر تم اس کے بارے میں شک و شبہ موم ان کن تم فی فان لم تفعلوا ولن تفعلوا نہ تم سے ہوگا اور نہ قیامت تک تم سے ہوگا اب یہ جو لا ریبہ فی کتاب ہے اس پر اگر ہم عمل کریں گے تو کیا ہوں گے خود اللہ فرماتا ہے انا نحن نزلنا و انا له لحافظون اس قرآن کو اللہ نے اتارا اب اس قرآن کے مطابق جو زندگی عطا کریں گے زندگی سنواریں گے زندگی مزین کریں گے اس کو حفاظت کرنا بھی اللہ کی ذمہ ہے اس لیے قرآن پہلے قرآن پر عمل کرنے کے لیے قرآن کو سیکھنا آپ اگر قرآن کو سیکھنے کے لیے کوئی کوشش کرے تو کیا فرماتے ہیں ایک آیات سیکھو سو رکعت نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے دین کے ایک باپ کو سیکھو ہزار رکعت نماز پڑھنے سے بہتر ہے اگر قرآن پڑھنے جاؤ تو قرآن پڑھنا شروع کر دیا کیا پڑھا کہتے ایک آیات کا پڑھنا کس کا پڑھنا ایک آیات کا پڑھنا نہیں من کر حرفم من کتاب اللہ ایک حرف پڑھا تو اس کے لیے کیا فلاح حسنا والحسنة من عشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف وميم حرف ایک ایک حرف کے مقابلہ میں اللہ تعالی اجر اور انعام عطا فرماتے جائیں گے کہتے دنیا کو بنانے سے ہزار سال پہلے اللہ نے فرشتوں کے درمیان سورہ توحا اور سورہ یاسین پڑھا جب فرشتے سننے لگے سن کر کہنے لگے بہترین وہ امت جن کو یہ قرآن عطا کیا جائے گا بہترین وہ شخص ہے جن کی سینے میں یہ سورہ ہوگا بہترین وہ آدمی ہوں گے جن کی زبان میں یہ سورت ہوں گے اس لیے فرماتے ہیں من کر سورت یاسین فی صدر النہار دن کی شروع میں سورہ یاسین پڑھ لیں گے اللہ ان کی تمام حاجت کو پورا فرما دیں گے سورہ یاسین رات کو پڑھیں گے کہتے شہیدوں میں اٹھے گا رات کو پڑھیں گے شہیدوں میں اٹھے گا اگر سورہ یاسین کس کے لیے پڑھے کھانا کم ہو گئے پڑھ لو کھانے میں اللہ تعالیٰ کافی فرما دیں گے سورہ سرحسین اگر ڈر کی وجہ سے پڑھے در دور ہو جائے گا یعنی بہت سے فائدے کی مجمع ہے سورت یاسین کیونکہ اس کا نام ہے قلب القرآن قرآن کی دل اب یہ ہے کہ قرآن سورہ یاسین تو ہم پڑھ رہے ہیں کہتے ہیں اگر کسی نے رات کو سورہ واقعہ پڑھا تو اللہ تعالیٰ ان کو فاقہ فقر و فاقہ سے حفاظت فرمائیں گے واقعہ معروف ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرنے کو عثمان رضی اللہ گئے جا کے کہنے کہ آپ حالت تو دنیا سے جانے کی ہے تو آپ کی بیٹیوں کے لیے کچھ نفقہ تو یار ہم مہیا کر دے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا نہیں نہیں میرے بیٹیوں کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں کیوں میں نے اپنی بیٹی کو سرح واقعہ سکھایا جو شخص رات کو سورہ الرحمن واقعہ حدیث پڑھے گا آج پڑھیں گے کل سے پہلے جب ہی مرے گا جنت الفردوس کی باشندوں میں ان کا نام لکھا جائے گا جن کی زندگی ہر روز جنت الفردوس کی کے باشندہ اوکے اوکے اوکے اوکے مرنے کی دن اللہ تعالیٰ ان کو سورہ الرحمن واقعہ اور حدیث پڑھا کے دنیا سے اٹھائیں گے رات کو اگر آپ نے کیا پڑھا کہتے رات کو اگر آپ نے سورہ تبارک اور سورہ میم سجدہ پڑھا تو اگر مغرب سے مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھیں گے فضل عمل میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو لیلت القدر کی سواب عطا فرمائیں گے ہمارے ایک بڑے فرماتے تھے لیلت القدر کی سواب کے معنی کیا ہے لہ لت القدر کی حقیقت اللہ ان کو دکھا دیں گے للت القدر کی حقیقت کیا ہے کلو شعین للہ ہر چیز اللہ کو سجدہ کرتے ہیں جو وہ دیکھیں گے سایہ بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں یا من سجد لہو سواد اللیل وضوء النہار شعاع الشمس نور القمر دوی الماء خفیق الشجر انت اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم جب دیکھیں گے ہر چیز اللہ کو سجدہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو سجدے پر استقامت تا فرمائیں گے بھی ان سے نماز قضا نہ ہوگا سجدہ نہیں چھوڑے گی میرے بھائی دوست بزرگوں اگر کسی نے ایشا کی بات پڑھا بدایا نہایا میں ہے کہ ایشا کی بات دو رکعت میں دو نماز دو رکعت سورہ پڑھا تو اللہ تعالیٰ ان کو لیلت القدر اور عرفہ کی سواب عطا فرمائیں گے جو آدمی روزانہ لیلت القدر اور عرفہ کے سواب حاصل کرتے ہیں اللہ ان کا مقام کہاں تک پہنچائیں گے اس لیے میرے بھائی دوستر بزرگوں زندگی ہو آمول سے مزین کیا کہتے ہیں کہتے یہ زندگی جو اللہ نے دیا ہے نہ ناری ہے نہ روڑی ہاں ناری اور نوری کب ہوں گے جب کہ ہم اپنی زندگی کو عبادت سے اور اعمال سے مزین کریں اس لیے حضرت مان رحمت اللہ فرمایا کرتے تھے جس کو حضرت فرمایا کرتے تھے میں قوال نہیں چاہتا بلکہ میں چاہتا ہوں فعال کیا مانا ہے جن چیزوں کی طرف ہم دعوت دیتے ہیں وہ چیز ہماری زندگی کے ہر لمحہ میں پایا جائے قرآن کی طرف دعوت دیتے ہیں تو قرآن ہماری زندگی میں پایا جائے رات رات کو اللہ توفیق عطا فرمائے قرآن پڑھتے ہیں ترتیلا کیونکہ حافظ قرآن کو پڑھا جائے گا اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی دنیا فہن منزل تک آخر آیت تقروہا فضائل سن کے کوئی بڑا آدمی کہنے لگے یار ابھی تو میرا وقت بھی نہیں ہے کہ میں قرآن سیکھوں قرآن حفظ کروں کیا کروں اگر دل میں واقعی تمنا ہو اور قرآن پڑھنے کی ان میں لگ جائے اللہ ان کو کے ساتھ حاشر فرمائیں گے ہاں آپ کے لیے راستہ ہے دین سہل ہے دین کیا سہل ہے کیا کہتے ہیں آپ کو میسر نہیں ہے قرآن حفظ کرنا کا کوئی بات نہیں آپ اپنے نواسے کو اپنے بیٹے کو حفظ کراؤ بیٹے قرآن پڑھیں گے عمل کریں گے الجما جی اللہ تعالیٰ ان کی باپ والدین کو کیا پڑھائیں گے تاجان ایسے ایک تاج پہنائیں گے اس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی لو تلا بیتی ہی اگر وہ سورج اس کے گھر میں تو لو ہو اللہ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے ہر امت کے کچھ شرف اور بہا ہوتے ہیں اور اس امت کی شرف اور بہا کیا ہے قرآن ہے اس امت کی شرف اور بہا قرآن ہے اب قرآن میں جو مہارت حاصل کر لیں گے ان کے لیے کیا فرمایا کہتے ان اہلین و خاص ستو اللہ کے کچھ خاص لوگ ہوتے ہیں وہ کون کرے قرآن کے لیے جو کیا کرے جد و جہد کیا اور محنت کیا اور ان کی مہارت حاصل کری ان کی مثال کیا ہے کل کرام البرارہ السفرت البرارہ فرشتوں جو کہ لکھنے کی کام میں مشغول ہے ان کے لیے اور ان کی شان کیا ہے دوسرے لوگ خوب ذکر کرتے ہیں دعا کرتے ہیں عبادت کرتے ہیں لیکن قرآن والے شغلت ہو ان مسئلتی و ذکری قرآن والے قرآن میں مشغولیت کی وجہ سے مصروفیت کی وجہ سے ذکر کرنے کی دعا کرنے کی اس وقت نہیں ملتا تو اللہ تعالیٰ ان کو ان جیسے جو لوگ ذکر کرتے ہیں دعا کرتے ہیں ان سے بھی زیادہ آئیں گے کیونکہ قرآن افضل ذکر ہے اس لیے میرے بھائی دوست بزرگوں اللہ توفیق عطا فرمائے ہم بھی پڑھے ہمارے بال بچوں بیوی ہر ایک کو قرآن پڑھنے میں لگائے تاکہ اللہ تعالی ہم کو قرآن پڑھنے میں سب سے زیادہ وقت دے دے گویا کہ ایسا ہو جائے ساؤتھ افریقہ نہیں پورا دنیا کے ہر گھر مدرسہ کی ایک کمرہ بن جائے مدرسہ کی ایک کمرہ بن جائے ہر ایک قرآن پڑھنے والے بن جائے خاص خاص کر کر کے کے میں میں حضرت سب اللہ فرمایا کرتے تھے رات کو چار کام بہت اہتمام سے کرنا ایک یہ ہے اللہ تو فرمائے دو چار رکعت نماز پڑھ لو کیوں آخر رات کی دو رکعت نماز دنیا اور دنیا میں جو ہے اس سے زیادہ بہتر اس کے مانگو اللہ سے کیا مانگنا ہے کیسے مانگنا ہے مانگنے کی کیفیت کیا ہوگی میرے بھائی نبی نے بہت اچھے انداز سے سکھایا ہے دعا سکھایا ہے اس دعا میں سب کچھ ہے مانگنے کی کیفیت سب کچھ ہے اللہ انت تسما کلامی و ترا مکانی و تعلم و ولا یکفا علیک شیء من امری أنا البائس الفقير المستغيث المستجير الوجل المشفق المقر المعترف بذنبي أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل وأدعوك دعاء الخائف الضرير دعاء من خضعت لك رقبته وذل لك عزمه وذل لك جسمه ورغم لك أنفه لا تجعلنا يا خير المسؤولين ويا خير المعتين اس انداز سے میرے بھائی دوست بزرگ کو دعا ہو پھر جا کے حضرت مانا فرمایا کرتے تھے جتنے نوافل اعمال ہے سب میں سب سے زیادہ نور جو پایا آخر رات کو دیکھ کے قرآن پڑھنے میں اللہ توفیق عطا فرمائے آخر رات فجر سے پہلے پہلے تین تسبیح کے اہتمام بھی ہو جائے گویا کہ میرے بھائی دوست بزرگ ہر گھر میں ہر فرد کیا ہو جائے اس عمل میں مجگول ہو جائے برنا آخر رات کو اٹھیں گے تو صحت میں بھی برکت ہوں گے دنیا کے سب سے بڑے عالم کی واقعہ میں آج بھی کہہ رہا تھا ہم نے سنے ہیں ہمارے استاد سے اور کتاب میں بھی پڑھے ہیں کہ پانچ چیز صحت کو مقوب کرنے والے ان میں سے ایک کیا ہے کثرت سجود کیا کثرت السجود امام زین الدین رحمۃ اللہ کا مقولہ ہے کثرت السجود اور دو نمبر کیا ہے دو نمبر ہے قلت الطعام تین نمبر کہتے ہیں آخر رات کا اٹھنا آخر رات کا اٹھنا سب شام کا ہوا لاکھوں بیماریوں کا ہائے دوا حاکم اجمل خان نے کہا بہرحال میرے بھائی دوست بزرگ کو جو میں کر رہا تھا کہ اللہ توفیق عطا فرمائے اس مجمع میں ہر ایک نیت کرے خود بھی پڑھیں گے ہر ایک کو پڑھنے میں لگائیں گے نیت ہے جی انشاءاللہ اللہ شب قدر کی قیمت قرآن کی وجہ سے رمضان کی قیمت قرآن کی وجہ سے نماز کی قیمت قرآن کی وجہ سے مسجد کی قیمت نماز پڑھی جاتے ہیں نماز میں قرآن پڑھے جاتے ہیں حتیٰ کہ میرے بھائی قرآن اللہ کی ذات سے نکلے ہیں تو قرآن والے جو ہوں گے ان کی قیمت کیسے ہوں گے فضل العالم علی العابدی کا فضل علی ادناکم اس لیے نیت ہو کہ میرے بھائی دوست اور بزرگو قرآن کے ماتحت زندگی گزاریں گے اور پورا دنیا کے آدمی گزارے اس کے لیے تیاری کریں گے اس کے لیے کیا زیادہ سے زیادہ قرآن میں ہے کہ اللہ کی بزرگی بیان کرنا ہر روز میرے بھائی اللہ کی پاکیزی کی بیان کرنے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ کی پاکیزی بیان کریں گے تو اللہ کہیں گے تم کہتے ہو میں بے عیوب ہوں اچھا جاؤ تمہارے عیوب کو میں مٹا دیا تم کو بھی بے عیوب کر دیا اللہ کی تعریف کرتے جائیں گے الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ اللہ کہیں گے اچھا جب تو کہتے سب تعریف میرے لیے تیرے لیے بھی کچھ ہے تو اگرچہ نکما ہے جہاں تیرے لیے بھی تعریف ہو جائے گا تیرے لیے کچھ بھی ہو جائے گا ہم کہیں گے استخ اللہ استخ اللہ اللہ کہیں گے اچھا جا تیرا گناہ معاف ہم کہیں گے لا الہ الا اللہ کہیں گے ہاں ہاں بندہ جو اس کلمے کے اقرار کو لے کے آئیں گے میں اس کو عذاب نہیں دوں گا اس کلمہ کی اقرار یقین کے ساتھ ہو تو وہ میرے قلعہ میں داخل ہو جائے گا اور جو میرے قلعہ میں داخل ہو جائے گا اس کو عذاب نہیں دیں گے اس لیے صبح و شام ان تسبیحات کی خوب اہتمام کرے گے صبح و شام سو مرتبہ سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ اکبر اگر ہو سکے تو ولا حول ولا قوت اللہ باللہ کو بھی بڑھا دیں گے کہتے ہیں اگر ہو سکے تو صبح شام استغفار کی خوب کسرت کرے ہر وقت تو کسرت کرے کیوں استغفروا ربکم انہو کانا غفارا کہتے ہیں استغفار کو اللہ معاف فرما دیں گے جان میں برکت مال میں برکت آل اولاد میں برکت کتنا ہی برکت ہے من لازم الاستغفار جعل اللہ له من کل ہم من فرجا ومن کل ضیق مخرجا ویرزقہ من حیث لا يحتسب فوق التصور والتدبر اللہ ان کے لیے رزق کے راستے کھول دیں گے اسی لیے میرے بھائی استغفار کو بھی لازم کریں گے اور درست شریف ہر وقت پڑھتے رہیں گے کہتے جز اللہ عنا محمد اما ہوا اہل بیما ہوا اہل پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے ستر فرشتے کو ایک ہزار سال تک نیکیا لکھتے لکھنے کے لیے اللہ لگا دیں گے اس خیال سے درست شریف پڑھنا جمعہ کے دن زیادہ سے زیادہ درست شریف پڑھنا خاص کر کے آسر کی بات جو درست شریف وارد ہے اس کو پڑھے اللہ مسلح محمد و انزل المقاد المقربہ یوم القیامہ ایک مرتبہ تو بول لیجیے شفاعت واجب ہو جائے گی اس لیے میرے بھائی اپنی فائدے کے لیے استغفار کی کثرت درود شریف کی کثرت اور ادعائے معصورہ کی کثرت اپنی حفاظت کے لیے تو یہ رہے جی انشاءاللہ اللہ